اصل میں گھٹنے جن کے نہ مڑتے ہوں نماز میں سفل خصوص اتحیات تو ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے نماز پڑھیں صرف اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے یا تہیات میں نہیں بیٹھ سکتے تو قیام کرنا ان کے لیے ضروری ہے امام اعظم ابو حنیف فارودی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ تقبیر تحریمہ میں قیام فرض ہے صرف نفل نماز کے تمام نمازوں میں تحریمہ جب باندھتے ہیں تو اس میں قیام فرض ہے فرض کیجیے کوئی آدمی کڑا نہیں ہو سکتا مرید ہے اس مریض کے لیے پورا طریقہ کار ہماری کتب فقہ میں موجود ہے مثلا کوئی صاحب نماز کرسی پر پڑھیں اور وہ کھڑے ہو سکتے تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر باندھیں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں رکو کر سکتے ہیں رکو بھی کریں اب چونکہ سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے سجدے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے اگر سجدہ کریں تو سجدہ ہو جائے گا اگر کسی صاحب میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے گھر سے چل کر آتے ہیں کھڑے ہونے کی سکت تو ہے جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہوں پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں اور اگر تمام رکاتوں میں قیام کر سکتے ہیں تو قیام کریں اور سجدے کے وقت میں کرسی پہ بیٹھ کر کے اشارہ کریں رکو کر سکتے ہیں تو رکو کریں پھر اس کے بعد اشارہ کریں نماز میں کوئی کتنا ہی مرید ہو لیکن اس کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں اگر جس طرح میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ کر اگر پڑھ سکتا ہو تو ایسے بیٹھ کر کے پڑھ کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے تو منہ قبلے کی طرف کیسے ہوگا اس کے پیروں کو قبلے کی طرف کریں گے تب اس کا منہ قبلے کی طرف ہوگا لیکن حدیثوں میں اور ہماری فک کی کتابوں میں قبلہ کا احترام ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی آدمی اگر قبلے کی طرف تھوک دے تو کل قیامت میں اس کا تھوک اس کے پیشانی میں رکھ کر کے لایا جائے گا اور بعض علماء نے لکھا جیسے دفتر میں یا کہیں نشست میں مستقل بیٹھک ایسی بنائی جائے کہ ہمیشہ قبل ہی کو پیٹ ہو تو فرماتے ہیں خطرہ ہے کہ وہ اندھا ہو جائے گا تب پیر قبلے کی طرف کر کے کیسے بیٹھے جائیں تو اس لیے علماء نے پھر یہ نکالا قبلے کی طرف پیر نہیں کریں گے تو منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو اس کو قبلے کی طرف لٹا دیا جائے پیر قبلے کی طرف کر اور اس کے بعد میں پھر اپنے قدموں کو وہ سکیڑ لے تاکہ پیر قبلے کی طرف نہ ہو اب منہ قبلے کی طرف ہو گیا اب نماز پڑھے یہ طریقہ معذور کے نماز پڑھنے کا پھر یہ کہ جیسا عذر ہو پھر اس کو ویسا مسئلہ بتایا جائے گا یہ ہے مختصر اس میں وضاحت اور دوسرا ہاں یہ تو اچھی پوچھی آپ نے بات اس کی بنیاد یہ ہے اصل میں شعر دو قسم کے ہوتے ہیں شعر کا مطلب علامت یا سمبل جس وقت انگریز ہندوستان میں آیا اس نے مسلمانوں پر اتنے ظلم اور ستم ڈھائے اور کوشش کی کہ پورا مکمل اپنا رواج اپنا پہناوا مسلمانوں میں کسی طریقے سے گھسڑ دے تو اس زمانے میں پینٹ شرٹ اور کوٹ جو ان کی مخصوص ہیٹ ان سے علماء نفرت کرتے تھے اور اس زمانے میں کوئی مسلمان بھی اس کو نہیں پہنتا تھا تو اس زمانے میں علماء نے فتوا دیا کہ یہ حرام اب شعر علامت دو قسم کی ہوتی ایک ہے علامت مذہبی اور ایک ہے قومی دونوں میں یہ فرق ہے کوئی مذہبی علامت اگر مسلمان کسی اور فرقے کی اپنا لے وہ دائر اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا کہ ان کا شعر ہے ان کی علامت مسئلہ گلے میں سلیب ڈالنا یہ عیسائیوں کا مذہبی مسئلہ کوئی مسلمان اگر گلے میں سلیب ڈال لے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لیے کہ یہ ان کا اپنا مذہبی فریضہ ہے سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کڑا پہنتے ہیں ایک چھوٹا سا خنجر ہے اس کو کرپان کہتے ہیں وہ کرپان رکھتے ہیں اماما جب باندھتے ہیں تو اس شملے کو نہیں نکالتے ویسے ٹوپی کے طریقے سے اماما باندھتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں کہ ہمارے امامے میں دوسروں کے امام فرق یہ کہ ہم شملہ نکالتے ہیں اور وہ شملہ نہیں نکالتے ایسا امامہ بھی نہیں باندھنی چاہیے باندھنا چاہیے اچھا اس کے علاوہ ہندو جب پوجا پاٹ کرتے ہیں تو جس کو تلک بھی کہتے ہیں اور کشکا بھی کہتے ہیں وہ تو ایسی بے وقوف قوم ہے کہ پیپل کے درخت کی بھی پوجا کرتی بڑ کے درخت کی بھی پوجا کرتی ہندوستان میں جہاں جہاں گھومے کہیں پیپل کا درخت ہو بڑ کا درخت ہو تو وہ بازار تو اس کے آگے کھڑے ہو کر اپنا خدا سمجھ کے اس کی پوجا کرتے اور ان کے ٹھکانے بنے ہوئے یا بت کے سامنے پوجا کرتے ہیں تو اس کے سامنے ایک صفوف جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے جس کو ہندی زبان میں جیسے ہمارے یہاں زردے کا رنگ ہوتا ہے اس طریقے سے بہت زیادہ زرد رنگ ہوتا ہے جس کو ہندی میں کوکو کہتے اب وہ عبادت کرے اپنے بت کی اور عبادت کرنے کے بعد ایسے تھوک سے پہلے اپنے ماتھے کو گیلا کرتا پھر اس کے بعد تھوک لگا کر اس پاؤڈر میں جس کو کوکو کہتے ہیں اس میں ایسے ہاتھ ڈال کر اور اپنے یہاں کشکا یا تلک لگاتا اس کا معنی یہی اس نے پوجا کر لی ہندو میں بہت سارے فرقے ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ پوجا کرنے کے بعد میں کسی چیز سے جو چونے کی طریقے سے ہوتی ہے یہ تین لکیریں یہاں کھینچ لیتے ہیں یہ ان کا مذہبی شعر اگر کوئی مسلمان خاتون یا مرد کشکا لگا یہ چونکہ ان کی مذہبی علامت ہے تو دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ مسئلہ میں نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں یا جلسے میں نے بیان کیا تو ایک صاحب نے مجھ سے وقت لیا اور اپنی بیوی کو لے کر آیا اچھی بات کہنے لگے اصل میں میں اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں نے اس میں دیکھا کہ میری جو دلہن ہے اس کے قشقہ لگا ہوا تھا اور آپ نے یہ مسئلہ بتایا تو اب آپ یہ ہے کہ دوبارہ کلمہ بھی پڑھا دی اور تجدید نکاح بھی کر دی تو اتنا یہ خطرناک مسئلہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بلا وجہ کے ذرا سا کوئی آدمی یہاں لگا لے تو آپ کہتے ہیں دائر اسلام سے خارج ہو گیا عموماً جو لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں سب سے پہلی بات شعر کو سمجھیں کہ کیا ہے علامت جیسے فرما صفا و مروا تمین شاع اللہ بے شک صفا اور مروا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نشانیاں یہ کیا نشانیاں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بیٹے کو پیاسا دے کر پانی حاصل کرنے اس پر دوڑی صفا مروا پر تو فرمائے شاعری اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی علامت اور یہ نشانیاں بن گئیں فرض کیجئے کسی جگہ ہندو مسلم آبادی ہو اس آبادی میں ایک لاش ملتی ہے جس کے ماتھے پہ قشقہ لگا ہوتا ہے اب مسلمان کہیں کہ یہ ہماری فرض کریں کہ ہم اس کو ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ یہ مسلمان لاش ملنے پر مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری مسلم خاتون ہندو کہتے ہیں یہ ہماری اب اگر کشا لگا ہو تو کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے اسی طرح کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ مر جائے اور اس کے گلے میں سلیب پڑا جب پوسٹ مارٹم وغیرہ میں جب پتہ لگے کہ سلیب پڑی ہوئی ہے اگرچہ وہ مسلمان لاش کس کو دی جائے گی عیسائیوں کو دی جائے گی اس کی میں نے اس حیثیت بتائی کہ یہ علامت تو اب یہ ہے قومی علامت اب بعض ہیں قومی علامت یہ ہے مذہبی علامت بعض ہیں قومی علامتیں قومی علامتیں بدل جاتی وہ ہو جاتی مثلا انگریزوں کے زمانے میں ان سے علماء اور عوام اتنی نفرت کرتے تھے کہ کوئی ٹیبل کرسی پر کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا اس پر علما مارے میں حرام لکھتے تھے اسی طرح پتلون اور بوشیٹ پہن کر ان کا جو پہناوا اس کو بھی حرام لکھتے اب جب زمانہ بدل گیا انگریز بھی چلا گیا تو مسلمانوں میں یہ چیزیں بالکل عام ہو گئیں پتلون یا کوٹ وغیرہ تو اب اس کو علماء منع تو کرتے ہیں مگر اس شعر کا استعمال کرنے والا دائر اسلام سے خارج نہیں ہوگا چونکہ یہ عام ہو گیا مثلاً ترکی میں ان کا سرکاری ڈریس جو ہے ایک مسلمانوں کا وہ پتلون ہے اگرچہ یہ اتا زمانے میں ہوا جو آج سے تقریباً پچہتر ستہتر سال پہلے تھا اور جس زمانے میں سلطنت عثمانیہ تھی جو مسلمانوں اس سے فتح کیا اس وقت ان کا اپنا ایک مخصوص پہناوا تھا جیسے کہ آج کل ہم پاجامہ پہنتے ہیں اس سے ملتا ہوا شلوار ایک پجامہ تھا آج کل پرانے جو ترک ہیں دیہات وغیرہ وہ بھی حج وغیرہ میں آپ کو ملے عمرہ مگر اسی قسم کا پاجامہ شلوار پہنتے تب وہ عام ہو گیا پتلوں رکھ کو اب علماء نے اس کو حرام نہیں کہا بلکہ مکرو کہا ایسی پتلون کے جس میں پہن کر کے آدمی آسانی سے نماز پڑھ لے تو اب نماز اس سے جائز ہو جائے گی اور ایسی بھی پتلون نہ ہو کہ ہمارا جیسا آدمی دیکھ کر یہ سمجھے اس میں گھسا کیسے ہوگا یہ بات دیکھا آپ نے اتنی چست جس میں بدن نظر آ رہا ہو بدن چھلک رہا ہو تو ایسی چیزوں سے منع کیا جائے گا اور اگر پتلون یا شرٹ پہن کر نماز کو آسانی سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے اب اس میں ایک اور مسئلہ شرٹ کو ان کرنا جیسے اندر ڈال کر کے پہنتے ابھی کتاب اللباس میں سیاستہ میں حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام نے کپڑے کو گھرسنے سے منع کیا تو اب جب بھی پتلون یا شرٹ والے لوگ پہنے تو کم سے کم یہ کر لیں کہ اندر سے شرٹ جو ہے اس کو نکال لیں تاکہ نماز جو ہے ان کے مکرو ہونے سے بچ جائے کیونکہ خاص طریقے سے گھرسنا ہے کپڑا اسی طرح یہ ایسے ہاتھ میں یوں آستین چڑھا لیں اس کو بھی گھرسنے کے اس میں ہوگا نیچے سے پتلون جو ہے اس کو چڑھا لیتے ہیں بہت سارے حضرات لمبی ہونے کی وجہ سے یہ بھی گھرسنے کے تعریف میں آئے گا تو اس طریقے سے آج کل اگر کوئی آدمی پتلون پہنے تو لوگ گمان نہیں کرتے کہ یہ عیسائی جا رہا تو اب یہ چونکہ قومی شعر تھا اور اس کی صورتیں چونکہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بدل جاتی ہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا لباس پہنے اور اگر کوئی مشکل ہے جیسے دفتر وغیرہ میں بہت سارے مسائل معاملات مجبوراً بھی آدمی پہنتا تو اس کے پہننے میں کوئی اتنا زیادہ آدمی پر تعدیب نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے ہوتی ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا وہ یہ تھا کہ جو معذور حضرات ہیں یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ٹیبل بھی ساتھ میں ہوتا آپ کو سن کے تعجب تو ہوگا اس طرح ٹیبل پر سجدہ کرنے سے نماز ہوگی ہی نہیں اتنی اونچائی پر سجدہ جائز نہیں ہے تو ہم جہاں جہاں بھی گئے جہاں ٹیبل دیکھا ہم نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہیں سے لوگوں نے ہٹا لیا باہر تو یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی اور کراچی میں بھی یہ بیماریاں ہیں کہ جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ بیچارے نہیں جانتے تو اس حالے ثواب کے لیے لے آتے ہیں ٹیبل ہمارے یہاں بھی ایک سب لے آئے ہمارے یہاں میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں چھ آٹھ ٹیبل لوگوں نے لگا دی پھر ہم نے اس میں سے ٹیبل کو کاٹ کر خالی کرسی کا استعمال جو ہے وہ اس کو رکھا ہے کہ اس لیے کہ اتنے اوپر سجدہ جائز ہی نہیں جو معذور ہے وہ جب شریعت میں سہولت ہے کہ اشارے سے سجدہ کرے تو پھر ٹیبل پہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ سجدے کی ممانیت اور دار المجیدیا سے بھی فتوا نکلا اور ابھی بھی اب لیا جا سکتا ہے کہ اتنی اوپر سجدہ کرنے سے نماز فاسد ہو جائے جی ہاں نہیں کرسی پہ بیٹھ کر کے تو قرآن مجید پڑھا جا سکتا یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کرسی بیٹھا اور ایک نیچے نماز پڑھ رہا اس کو یہ تجویز دوں گا کہ بھئی اگر قرآن مجید فرقان حمید وہ اگر بیٹھا ہے تو وہ گھر جا کر کے تلاوت کر لیں تاکہ احترام اس سے بچ جائیں تاہم وہ معذور تو ہے کہ جب وہ بیٹھ نہیں سکتا تو معذور ہے اس عذر کی وجہ سے اس کو معذور قرار دیا جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ جو میں نے بتایا آپ کو جی, جی، وعلیکم السلام